ترغیب عافیت دعائے عافیت کا اہتمام کرنے والوں کے بعض سچے قصے اپنے زمانے کے واقعات حضرت مولانا مفتی محمد ابراہیم صاحب صادقہ آبادی مد ذل العلی نے دعائے عافیت پر ایک وقی رسالہ رقم فرمایا ہے اس رسالہ میں انہوں نے دعائے عافیت کے بارے میں اپنے بعض تجربات اور اپنے متعلقین کے بعض قصے بھی تحریر کیے ہیں قصص واقعات اور تجربات کا تذکرہ عمل کی دعوت کو مؤثر بنا دیتا ہے ملاحظہ فرمائیے حضرت مفتی صاحب مد ذلو کے قلم سے دعائے عافیت کی ترغیب پر مشتمل بعض واقعات دس واقعات موجودہ دور فتنوں کا دور ہے آفات اور حادثات کا دور ہے چنانچہ کوئی دن خالی نہیں جاتا جس میں کسی المناک ناک حادثہ کی خبر نہ آئے ان پرآشوب حالات میں دعائے عافیت کی اہمیت درجہ بڑھ جاتی ہے لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ صبح و شام اللہ تعالیٰ سے عافیت اور سلامتی مانگے اپنے لیے بھی اور اپنے اہل و عیال کے لیے بھی دعائے عافیت ہر مسلمان کی اولین ضرورت ہے کوئی مسلمان اس سے غافل نہ ہو بندہ نے کچھ عرصہ سے اپنے احباب متعلقین میں دعائے عافیت کی مہم چلا رکھی ہے بحمد اللہ تعالیٰ اپنے گھر میں معصوم بچوں سمیت تمام افراد خانہ کو اس کا پابند کیا مدرسہ میں بھی تمام اساتذہ اور طلباء کو دعا یاد کرائی پھر دیگر احباب کو راغب کیا مختلف مدارس اور مساجد میں جا کر اس کی حقیقت و اہمیت اجاگر کی اس کی برکت سے ہزاروں مسلمانوں کی زبان پر دعا عافیت جاری ہے الحمد للہ اعلیٰ دالک بڑی تعداد میں مسلمان مرد عورتیں اور بچے دعا عافیت پڑھ رہے ہیں اور اس کے بیش بہا ثمرات و برکات سے جھولیاں بھر رہے ہیں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان خوش نصیب لوگوں کے چند واقعات درج کیے جائیں ہمارے ایک مخلص ساتھی بھائی حبیب الرحمن وڑائچ کا بیان ہے کہ میں موٹر سائیکل پر سوار جا رہا تھا سامنے ہائی ایس گاڑی پوری رفتار سے آ رہی تھی اس نے مجھے ٹکر مار دی میں موٹر سائیکل سمیت سڑک سے دور جا گرا قرب و جوار کے لوگ یہ سوچ کر کہ شاید یہ شخص حادثہ میں جام بھاک ہو گیا ہے سڑک کی طرف دوڑے لیکن ان کے پہنچنے سے پہلے ہی میں اٹھ بیٹھا موٹر سائیکل اٹھائی اسے سٹارٹ کیا اور منزل کی جانب روا دوا ہو گیا وہ لوگ یہ منظر دیکھ کر شش در رہ گئے کہ ہم جسے مردہ سمجھ رہے تھے وہ اٹھ کر ایسی پھرتی دکھا رہا ہے بندہ نے پوچھا چلنے سے پہلے دعا عافیت پڑی تھی بولے الحمدللہ پڑی تھی اور صبح و شام پابندی سے پڑھتا ہوں ہمارے دیرینہ دوست چودھری سجاد حسین صاحب بیان کرتے ہیں مجھے صادقہ آباد سے فیصل آباد جانا تھا روانگی کے وقت ڈرائیور کو ہدایت کی کہ گاڑی پر بچے بھی سوار ہیں اس لیے گاڑی احتیاط سے چلائے اس نے پوری احتیاط کی لیکن تقدیر کا لکھا کون ٹال سکتا ہے بہاول پور کے قریب پہنچ کر المناک ناک حادثہ پیش آ گیا کار ٹرالر سے ٹکرا گئی اور اس کا اگلا حصہ تباہ ہو گیا لیکن میں بحمد اللہ تعالی موجزانہ طور پر بالکل محفوظ رہا خراش تک نہ آئی باوجود کہ ڈرائیور کے ساتھ اگلی سیٹ پر بیٹھا تھا اہلیہ پیچھے بیٹھی تھی وہ بھی بالکل محفوظ رہیں کم سن بچہ ان کی گود میں سویا ہوا تھا وہ بدستور سویا رہا اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ اتنا بڑا حادثہ ہو گیا بندہ نے پوچھا دعائیں عافیت پڑی تھی کہنے لگے آپ نے تو صبح و شام پڑھنے کا کہا تھا لیکن مجھے اس دعا سے ایسا عشق ہو گیا کہ اسے ہر نماز کے بعد پڑھتا ہوں مزید میں نے نیٹ پر اس کی تبلیغ شروع کر رکھی ہے لوگوں کو بتاتا ہوں کہ اتنی اہم اور بابرکت دعا ہے ہر مسلمان صبح و شام پڑھنے کا اہتمام کرے ایک دن بندہ حسب معمول اپنی مسجد میں بیٹھا تھا ایک نوجوان دعائے عافیت کا پرچہ ہاتھ میں لیے ہوئے مسجد میں داخل ہوا اور سلام کے بعد جھک کر بڑی نیاز مندی سے بولا حضور میں آپ کا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں میں نے تعجب سے کہا کس بات کا شکریہ بولا بات یہ ہے کہ میں نے کل جمعہ آپ کے پیچھے پڑا تھا جمعہ کے بعد یہ پرچہ آپ اپنے آئے ہوئے مہمان دوستوں کو دے رہے تھے میں ان کے ساتھ ہی بیٹھا تھا مجھے بھی آپ نے یہ پرچہ دے دیا عافیت پڑھ کر میں قریبی شہر رحیم یار خان گیا وہاں سے موٹر سائیکل پر سوار ہو کر واپس آ رہا تھا کہ مجھ سے آگے دو ہائی ایس گاڑیاں سڑک پر رواں دواں تھی میں نے یہ سوچ کر اپنی سواری کی رفتار تیز کر دی کہ ان گاڑیوں سے آگے نکل جاؤں لیکن جب ایک گاڑی سے آگے نکلا تو یہ دیکھ کر گھبرا گیا کہ اس کا انجن ناکارہ ہے اور وہ دوسری گاڑی سے جڑی ہوئی ہے دوسری گاڑی پوری رفتار میں تھی میں بری طرح پھنس گیا بہت کوشش کی کہ دوسری گاڑی سے بھی نکل جاؤں لیکن بے سود آخر پچھلی گاڑی موٹر سائیکل پر چڑھ گئی بظاہر میرے بچنے کا کوئی امکان نہ تھا لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے کہ مسداق میں بالکل محفوظ رہا گاڑی نے جو ہی آ کر ٹکر ماری میں روڈ کے کنارے پر جا گرا بلکہ یوں لگا جیسے کسی غیبی ہاتھ نے اتار کر احسہ سے نیچے ڈال دیا گاڑی موٹر سائیکل کے اوپر سے گزر گئی اور میرا بال بال محفوظ رہا نوجوان کہنے لگا دعائے عافیت کی یہ تازہ کرامت میرے سامنے ظاہر ہوئی سوچا آپ کو بھی اس سے آگاہ کر دوں بندہ کے برادر مفتی محمد صدیق صاحب کا واقعہ بھی اس سے ملتا جلتا ہے بقول ان کے ہم چار آدمی موٹر سائیکل پر سوار جا رہے تھے تازہ بارش کے سبب سڑکیں بھیگی ہوئی تھیں موٹر سائیکل کے آگے ٹریکٹر جا رہا تھا ہم نے رفتار تیز کی کہ ٹریکٹر سے آگے نکل جائیں لیکن جو ہی ٹریکٹر سے آگے نکلے موٹر سائیکل ایک دم سلپ ہو گئی اور چاروں سوار دھڑام سے نیچے گر گئے بالخصوص میرے چھوٹے بیٹے حافظ اسامہ المناک ناک حادثہ سے دو چار ہوئے ٹریکٹر چونکہ ساتھ ساتھ آ رہا تھا اس لیے اسامہ عین اس کے اگلے ٹائروں کے درمیان میں گرا اور گرتے ہی زوردار چیخ ماری میں یہ سوچ کر کہ شاید بچہ شہید ہو گیا جلدی سے اٹھا اور بچے کو اٹھایا تو وہ بالکل محفوظ تھا باقی ساتھی بھی اٹھے غرض چاروں میں سے کسی کو کوئی چوٹ نہ آئی بھائی صاحب کے بقول یہ دعائے عافیت کی برکت تھی جسے ہم چاروں ساتھی پڑھ کر سوار ہوئے تھے ورنہ قسم کھا کر کہنے لگے میرے حساب سے حادثہ ہو چکا تھا بھائی صدیق صاحب کے بڑے بیٹے حافظ محمد سعد مجھے موٹر سائیکل پر رحیم یار خان چھوڑ کر واپس ہوئے ابھی شہر سے نکلے بھی نہ تھے کہ سامنے سے موٹر سائیکل سوار دو نوجوان ایک دم آ کر ان کی موٹر سائیکل سے ٹکرا گئے دونوں گاڑیاں سواروں سمیت بری طرح گر گئیں حافظ سعد کے بقول میں نے تھوڑی دیر پہلے دعائے عافیت پڑھ لی تھی الحمد خود بھی محفوظ رہا موٹر سائیکل بھی بچ گئی دوسرے فریق کی موٹر سائیکل ٹوٹ پھوٹ گئی وہ خود بھی بے ہوش پڑے تھے لوگ اٹھا کر لے گئے نامعلوم بے چاروں کا کیا بنا ہمارے شہر صادقہ آباد کی ایک جامع مسجد کے امام و خطیب مولانا محمد شفیع اللہ صاحب نے بندہ کو بتایا کہ آپ نے کچھ عرصہ بیشتر مجھے دعا عافیت کا پرچہ دیا تھا اور تاکید کی تھی کہ یہ دعا ناغا صبح و شام پڑھتے رہے الحمد میں میں ناغا پڑھتا ہوں مزید میں نے اپنی ہمشیرہ صاحبہ کو بھی یاد کرا دی وہ بھی پابندی سے پڑھتی ہیں دعا عافیت کی کرامت یہ دیکھی کہ میرا کم سن بچہ ایک دن گھر سے نکل کر قریب کی سڑک کے کنارے کھڑا تھا موٹر سائیکل سوار بالکل پاس سے گزرا بچہ حادثہ سے محفوظ رہا لیکن اس کا کپڑا موٹر سائیکل کو چھو کر اس سے الجھ گیا اس لیے کافی دور تک وہ بچے کو گھسیٹتا ہوا لے گیا جب اس نے بریک لگا کر گاڑی روکی تو بچہ یکدم گاڑی کے سامنے آ گیا اس نے اجلت میں گاڑی بچے کے اوپر سے گزار دی میں یہ سمجھ کر کہ بچہ شاید شہید ہو گیا اس کے پیچھے بھاگا جا کر بچے کو اٹھایا تو قدرت کا کرشمہ دیکھ کر دنگ رہ گیا کہ بچے کے کپڑے تو تار تار ہو گئے لیکن بچے کو خراش تک نہ آئی میری ہمشیرہ صاحبہ بچوں سمیت مکان کے بالائی حصے پر رہائش رکھتی ہیں ان کا معصوم بچہ تین بار سیڑھیوں سے نیچے گرا ہر بار اللہ تعالی نے حفاظت فرمائی ہمسائی خاتون جو سکول ٹیچر ہیں یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئیں اور چیخ کر بولیں یہ سیڑھیاں تو ایسی خطرناک ہیں کہ ان سے دو بچے گر کر فوت ہو چکے ہیں لیکن تمہارا بچہ بار بار گرتا ہے اور اسے کچھ بھی نہیں ہوتا تم مولوی لوگ کیا پڑھتے ہو اس کے کچھ عرصہ بعد مولانا کے ساتھ دوسرا واقعہ پیش آیا جو پہلے سے بھی عجیب تر ہے وہ یہ کہ مولانا گھر سے باہر بیٹھنے کے لیے بینچ لگوا رہے تھے بچے ارد گرد کھڑے دیکھ رہے تھے اسی دوران ایک تیز رفتار کار گزری جو ڈرائیور نے مولنا کے دو سالہ بچے پر چڑھا دی دیکھنے والے یہی سمجھے کہ بچہ گاڑی کے نیچے آ کر بری طرح رند گیا بچنے کا دور دور تک کوئی امکان نہیں لیکن اللہ کی شان کار گزرتے ہی بچہ صحیح سالم اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور چل پڑا دیکھنے والے دنگ رہ گئے مولانا کے بقول پہلے وہ دعائے عافیت صبح و شام پڑھتے تھے اب ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں مکت المکرمہ میں مقیم ہمارے مخلص دوست قاری محمد اسلم صاحب بزرگوں کی یادگار ہیں پندانے دوران ملاقات دعائے عافیت کے چند پرچے ان کی خدمت میں پیش کیے اور گزارش کی کہ اپنے متعلقین میں سے کسی سے کہہ کر اس کی مزید کاپیاں کروا لیجئے اور اپنے مدرسے کے اساتذہ اور طلباء میں تقسیم کیجئے فرمانے لگے درست ہے میں مزید ایک ہزار پرچے چھپوا لیتا ہوں تمام احباب میں تقسیم کر دوں گا بندہ نے دعائے عافیت کی اہمیت جتلانے کے لیے چند واقعات بھی بیان کر دیے انہیں سن کر فرمانے لگے آپ کے یہ واقعات تو تازہ ہوں گے میرا واقعہ بیس سال پرانا ہے وہ بھی سن لیجئے میرے شیخ حاجی محمد فاروق صاحب رحمہ اللہ تعالی نے بیس سال پہلے سکھر کی ایک مسجد میں میری تقرری کر دی میں اس میں نمازیں پڑھتا تھا مقتدی بہت خوش تھے بڑا احترام کرتے اسی دوران مخالف فریق کے ایک شخص نے میرے خلاف اشتہار چھپوا کر محلہ میں تقسیم کر دیے جس میں بے جا الزام تراشی کی گئی حقیقت سے بے خبر کئی لوگ اسے پڑھ کر میرے خلاف مشتعل ہو گئے انہی دنوں رات عشاء کے بعد میرے ایک مہربان ساتھی نے فون پر مجھے اطلاع کی کہ آپ کے مخالفین میں سے کئی با اثر لوگ یہاں ایک گھر میں جمع ہیں ان کا اجلاس ہوا ہے اور ابھی تھوڑی دیر بعد یہ مسجد میں آنے والے ہیں آپ کو مارنے کے لیے میں سوچ میں پڑ گیا کہ رات کو مسجد چھوڑ کر میں کہاں جاؤں آخر اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر مسجد میں ہی بیٹھا رہا اور دعائیں عافیت مسلسل پڑھتا رہا کچھ دیر بعد کسی نے دستک دی میں نے اٹھ کر مسجد کا دروازہ کھولا اہل محلہ کی ایک پوری جماعت اندر داخل ہو گئی ان کے تیور دیکھ کر مجھے اندازہ ہو گیا کہ غصے میں بھرے ہوئے ہیں اندر آتے ہی انہوں نے اشتہار میرے سامنے رکھ دیا اور بولے اسے پڑھو میں نے کہا پڑھ چکا ہوں آپ لوگ غصہ تھوک دیں اور یہ شرعی اصول مد نظر رکھیں کہ بلا ثبوت کسی انسان پر الزام لگانا جائز نہیں آپ پہلے اس شخص کا نام ظاہر کریں جس نے یہ اشتہار شائع کیا ہے یہ سن کر انہوں نے غور سے دیکھا تو اشتہار کے نیچے کسی کا نام نہیں لکھا تھا بلکہ لکھا تھا ایک بندہ خدا وہ آپس میں کہنے لگے بھائی یہ کیا بات ہوئی دنیا میں تو بسنے والے سارے انسان خدا کے بندے ہیں آخر اس شخص نے اپنا نام کیوں نہیں ظاہر کیا ہو نہ ہو سب اسی کی شرارت ہے القصہ جیسے آئے تھے سب کے سب ویسے ہی اٹھ کر چلے گئے کسی نے مجھ پر انگلی تک نہ اٹھائی میں دعائے عافیت کی تاثیر و برکت بیس سال پہلے دیکھ چکا ہوں ہمارے دوست حاجی امیر احمد جان صاحب کا بیان ہے کہ میں مغرب کے بعد اندھیرے میں موٹر سائیکل پر جا رہا تھا آگے سے ایک دم ٹریکٹر آ گیا جس کی بتیاں بھی فیل تھیں الحمد میں دعا عافیت پڑھ کر نکلا تھا جس کی برکت سے اللہ تعالی نے حفاظت فرمائی اور میں بال بال بچ گیا دوسرے دن بھی مغرب کے بعد ہی نکلا دعا عافیت یہ سوچ کر چھوڑ دی کہ آگے نکل کر پڑھ لوں گا لیکن اس سے پہلے ہی خوفناک حادثہ پیش آ گیا اندھیرے میں موٹر سائیکل پر سوار جا رہا تھا کہ سامنے سے دوسری موٹر سائیکل آ گئی جس کی بتیاں فیل تھیں دونوں گاڑیاں ٹکرا گئیں مجھے شدید چوٹیں آئیں مقامی ڈاکٹروں نے جواب دے دیا علاج کے لیے مجھے کراچی کے ایک بڑے ہسپتال لے جایا گیا کئی دن زیر علاج رہا زخموں کی تکلیف سے تڑپتا رہا ڈاکٹروں کی فیس علاج کے بھاری مصارف اس پر مستضاد کئی ماہ بعد جا کر طبیعت سنبھلی اور کام کاج کے قابل ہوا اس عرصہ علاج میں رہ رہ کر یہ خیال آتا رہا کہ کاش بر وقت دعائے عافیت پڑھ کر حصار باندھ لیتا صبح و شام مصنون دعاؤں بالخصوص دعائے آفیت کا اہتمام الحمدللہ بندہ کا دائمی معمول ہے جس کا کبھی ناغہ نہیں ہوتا گھر گھر میں بھی چھوٹے بڑے سب افراد دعا عافیت کی پابندی کرتے ہیں اس کا نتیجہ ہے کہ زندگی میں قدم قدم پر اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم اور حفاظت و نگہبانی کا مشاہدہ ہوتا رہتا ہے بارہا ایسا ہوا کہ سر پر آئی آفت ٹل گئی اور موت کے منہ میں پہنچ کر نکل آیا واقعات یہاں درج نہیں کرتا رہائش عمارت کی بالائی منزل پر ہے میرا چھوٹا بیٹا محمد معوض بارہا مکان کی سیڑھیوں سے نیچے گرا لیکن ہر بار اللہ تعالی نے کرم فرمایا اور بچہ موجزانہ طور پر محفوظ رہا ابھی تازہ واقعہ ہے کہ یہ معصوم چھت سے نیچے گرا اور بالکل محفوظ رہا دیکھنے والے انگشت بدن داں دیکھتے رہ گئے